افسردہ فضائیں اس سفر کے ساتھ جہاد کا لفظ جڑا ہوا تھا اور سفر جہاد ہلکے پھلکے خدشات کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتا اس سفر کے خطرات لذیذ اور مشکلات پرکیف ہوتی ہیں مجھے ایئرپورٹ پر پہچاننے والے دونوں احباب دور جا چکے تھے میں نے اپنی نشست تبدیل کر لی اور دائیں بائیں ٹہلتا ہوا ایک اور کرسی پر جا بیٹھا تھوڑی دیر بعد میرے رفیق کے سفر بورڈنگ کارڈ لے کر واپس آ گئے ہم نے اپنا دستی سامان اٹھایا اور سیکورٹی اہلکاروں کو تلاشی دے کر دوسرے حال میں آ گئے اسی اطلاع میں جموں و سری نگر جانے والی پرواز کا اعلان ہو گیا ہم ایک بس کے ذریعے فوکر نما جہاز میں پہنچ گئے جہاز کی سیٹیں کافی چھوٹی تھیں مگر رش نہ ہونے کی وجہ سے مسافر کھلے کھلے بیٹھے تھے میں خالی ہاتھ غیر مسلح ایئر انڈیا کے اس جہاز پر سوار ہو چکا تھا میں جانتا تھا کہ کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا ہے چنانچہ زبان پر دعاؤں کا ورد تھا یہ عجیب بات ہے کہ میں دشمن کے جہاز پر بیٹھ کر جب محاذ جنگ پر جا رہا تھا تو میری زبان پر وہ آیات تھیں جو حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں اور جب میں دشمن کے جہاز پر بیٹھ کر رہائی کے لیے کندھار آ رہا تھا تو میری زبان پر وہ آیات تھیں جو مصیبت سے نجات کے وقت بطور شکر پڑھی جاتی ہیں بے شک قرآن مجید میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی ایک انسان کو اس دنیا اور آخرت میں ضرورت پڑ سکتی ہے جہاز اڑان بھرنے کے بعد جموں اتر گیا جموں کے مسافر جہاز سے اتر کر چلے گئے اور چند نئے مسافر سری نگر کے لیے سوار ہو گئے جموں کا چھوٹا سا ایئرپورٹ جہاز کی کھڑکی والے شیشو سے نظر آ رہا تھا میری آنکھیں کھلی تھیں اور میں ارد گرد کے مناظر اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے کھلے ہاتھوں کی قدر کرنی چاہیے اور جلدی جلدی ان کھلے ہاتھوں سے اچھے اور منظم کام سر انجام دے لینے چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کب ان ہاتھوں کو باندھ دیا جائے لیکن میرے اس سفر کے تین سال بعد مجھے جب دہلی کی تہاڑ جیل سے جموں لایا گیا تو اس وقت جہاز میں میری آنکھیں اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میں کچھ بھی نہ دیکھ سکتا تھا اسی طرح رہائی والے دن جب مجھے کوٹ بھلوال جیل سے جموں ایئرپورٹ پر لایا گیا تو اس وقت بھی میری آنکھیں اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے آزادی کی حالت میں کھلی آنکھوں کے ساتھ جموں کا یہ نظارہ میں نے شابان کے آخری دنوں میں کیا جب کہ بند آنکھوں کے ساتھ جموں ایئرپورٹ پر میری دونوں بار آمد رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی جہاز تقریباً بیس منٹ تک جموں ایئرپورٹ پر کھڑا رہا اور اس وقت مجھے اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میں نے زندگی کے آئندہ کئی سال اسی شہر کی ایک جیل میں گزارنے ہیں جہاز نے جموں سے سری نگر کے لیے اڑان بھری تو میں نے سرسری طور پر جہاز میں موجود مسافروں کا جائزہ لیا جہاز کے اکثر مسافر جموں اتر چکے تھے اور اب پورے جہاز میں غیر ملکی سیاحوں کی ایک جماعت چند کشمیری بزرگ اور ہم دونوں ساتھی سوار تھے جہاز سے نظر آنے والا زمینی منظر بے حد خوبصورت اور جاذب نظر تھا دودھ کی طرح سفید آبشاریں سبزے کی چادر اوڑھے اونچے اونچے پہاڑ دور دور تک پھیلے ہوئے ہرے بھرے جنگل اور بعض مقامات پر برفانی تودے عجیب منظر پیش کر رہے تھے اس سفر سے چند روز پہلے ایک سفر کے دوران جب ہمارا جہاز نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں موجود دنیا کی بلند ترین چوٹی کے قریب پہنچا تو جہاز کے اکثر مسافر اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر کھڑکیوں سے سر جوڑ کر اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور جسے برف سے ڈھکی ہوئی بلند چوٹی نظر آ جاتی تھی وہ خوش ہو کر دوسرے کو دکھلانے کی کوشش کرتا تھا لیکن آج کے اس سفر میں کشمیر کی نیپال سے زیادہ خوبصورت برفانی چوٹیوں کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ سرکا اور نہ کسی نے اس فطری حسن سے لطف اندوز ہونے کی خوشی منائی جی ہاں کشمیر کے گلی کوچوں میں ظلم و بربریت کا جو خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس نے کشمیر کی زمین تو کیا فضا تک کو افسردہ اور بوجھل بنا دیا ہے اب یہاں ہر شخص سہما ہوا نظر آتا ہے اور لوگوں کی نظر خوبصورت مناظر کی بجائے ان مناظر میں جنم لینے والی اس خوفناک آگ پر ہے جس کے شعلے پورے جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہے ہیں